بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم یہ جماعت توبہ کرنے والی عبادت گزار شکر کرنے والی روزے دار رکوع و سجود کرنے والی ہے امر بالمعروف اور نئی ان منکر کرنے والے ہیں اور اللہ کے ترقی کی حفاظت کرتے ہیں اے نبی آپ ان مومن کو خوشخبری سنا دیں بات اس دن سبق میں ہو رہی تھی کہ یہ تعریف کی باتیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں جو اوپر ان کا ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کی ہے عبادت کرنے والے شکر گزار آنے والے اصا اور روزے دار ہیں اس میں پانچ بیان اس رشتہ کر دی تھی روزے دار بھی مراد ہیں محاجر بھی مراد ہیں مجاہد بھی مراد ہیں صوفیاء بھی مراد ہیں اور طالب علم بھی آج کے سبق میں بتانا ہے کہ ان انصاحب اسلام رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی الراکعون یہ رکوع کرنے والے ہیں الساجدون کے کرنے والے ہیں مراد راکعون اور ساجدون سے کہ یہ نفلی عبادت خوب بجا لانے والے ہیں اور نفلی عبادت میں سب سے بہتر نفلی عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کے جتنا قیام لمبا ہو اتنا ہی پھر رکوع بھی لمبا ہو اور اتنا ہی پھر سجدہ بھی لمبا ہو بعض دفعہ لوگ رکوع لمبا کر رکاعت لمبی کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر تلاوت زیادہ ہوتی ہے لیکن رکوع اور سجدہ اتنا لمبا نہیں کرتے تو نفلی عبادت میں جتنا رکوع لمبا ہو تلاوت کی صورت میں قیام لمبا ہو اتنا ہی رکوع بھی لمبا ہو سجدہ بھی لمبا ہو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے جیسے آپ اقدار میں دیکھا ہوگا کہ سلاط التسبیح جو نماز ہے چار رکعتوں والی جس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ تین سو مرتبہ سلاط التسبیح کی نماز میں پڑھنا ہوتا ہے اور ہر رکعت میں پچہتر مرتبہ یہ سبحان اللہ الحمد للہ یہ پڑھنا ہے تو اس کا بھی بڑا تناسب ہے کہ قیام اچھا اچھا اچھا میں پندرہ دفعہ ہے تو رکوع میں بھی دس دفعہ ہے پھر ہر سجدے میں بھی دس دس مرتبہ ہے تاکہ یہ جو نفلی نماز مصنون نماز ہے اس کا توازن یہ رہے کہ قیام بھی لمبا ہے تو رکوع اور سجود بھی لمبا ہے بعض حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادات ان کے اہل خانہ نقل کرتے ہیں بعض ان کے شگرد نقل کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اتنا اتنا لمبا رکو کرتے تھے یہ حضرات کہ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ساری رات ان کی رکوع میں گزری ہے اور بعض دفعہ سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ دیکھنے والا شخص آیا تو سجدہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ اپنا کام وہ کر کے آیا پھر آ کے دیکھا تو سجدہ ہی کر رہے ہیں پھر گیا پھر آتے دیکھا تو سجدے کی حالت میں ہے تو وہ نقل کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ پوری رات ان کی سجدے کی حالت نہیں تھی تو یہاں پر اب راک صحابہ اسلام رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ یہ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے ہیں تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ نفلی عبادت میں مصروف رہتے ہیں نفلی عبادت سے چونکہ وہ تنہائی کی عبادت ہوتی ہے معبود کو نفلی عبادت جو عند اللہ محبوب ہے پسندیدہ ہے وہ وہ نفلی عبادت ہے کہ جو تنہائی میں ہو چھپ کر ہو جو نفلی عبادت مسنون ہے مسجد کے لحاظ سے وہ تو اس میں ثواب ہے مثلا وضو بنایا تحیت الوضو ہے تحیت المسجد ہے یا اس طرح اور کوئی نوافل جو ہے لوگوں کے سامنے ادا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تہجد کی نماز ہے یا اور نفری نمازیں ہیں تو اس کو پسند یہ کیا گیا ہے کہ تنہائی میں ہو تو تنہائی میں بہت سارے ایک تو حملوں سے بندہ بچ جاتا ہے اب یہاں پر لمبی رکعت فرض کرو میں نفل لمبے پڑھ رہا ہوں نا تو خطرہ ہے کہ دل میں خیال آ جائے کہ ماشاء اللہ میرے مقتدی مجھے دیکھیں گے کہیں گے مولوی صاحب ماشاء اللہ بڑی لمبی لمبی رکعتیں کرتا ہے تو یہ تو گئی نہ نماز ضائع ہو گئی لوگوں کے سامنے نفلی نماز لمبی لمبی اگر ہو تو اس میں خطرہ ہے کہ یعنی یہ جو اندر ہی دشمن ہم نے پالا ہوا ہے یہ اس میں ثواب کے بجائے عذاب کی طرف نہ لے جائے اور میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ انسان اور ایمان والے کے جو دشمن ہیں وہ چار ہیں کافر یہود و نصارہ اور شیطان اور انسان کا نفس سب سے خطرناک دشمن سب سے خطرناک دشمن وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہ اپنا نفس ہے تو اس وجہ سے نقلی عبادت میں بہت سارے حملوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے اگر وہ نقلی عبادت تنہائی میں ہو ایک تو ریاکاری نہیں ہوگی اور کون دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے تو جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو تو دکھانا ہی ہے یہ ریاکاری نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر عبادت ہو تو وہ ریاکاری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ عبادت لوگوں کے لیے تو نہیں کی جا رہی نا جیسے حدیث دھینا تھا نا کہ آخرت میں شہید کو یا پھر کو کاری کو مطلب ان کو آ جائے گا وقت کی تم نے شور یہ تلاوتیں اچھی کی تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں کہ کمار تاریخی جی، واہ واہ ماشاء اللہ تو کی تمہاری نیت تھی وہ واہ واہ تمہیں دنیا میں مل چکی ہے تمہارے بارے میں زندہ باد کے نعرے لگا دیے گئے ہیں ہمارے لیے کیا کیا تھا وہ لے گیا تو جب تنہائی میں نقلی عبادت ہو تو اس میں خطرہ جو ہے اطراف سے ریاکاری کا وہ کس کو کیا دیکھ ہے وہ اللہ کو دکھا رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ ریاکاری نہیں یہ تو مطلوب ہے یہ تو مقصود ہے کہ انسان کی بات کرے اور یہ نظریہ کم از کم ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ عابد اور معبود کا ایک خاص رشتہ ہے عابد اور معبود کا ایک خاص تعلق ہے اس تعلق میں کوئی حجاب نہیں ہے اور جہاں کہیں بھی آپ بہت ساری باتیں ایسی ہیں اپنے افسر کے سامنے نہیں کر سکتے بہت ساری باتیں ایسی ہیں اولاد آپ بیم کے سامنے نہیں کر سکتی بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن عابد اور معبود کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں کوئی حجاب نہیں بات کہتے ہیں کیوں حائل پردے خالق و مخلوق میں کیوں حائل دے پیرا پیران کلیسا کو کلیسا سے بگا دو لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا تمہاری اللہ نہیں سنتا ہم برگزیدہ لوگ ہیں تمہارے پوپ پادری ہیں بڑے عالم ہیں پیر ہیں ہمیں خوش کیا کرو پھر ہمارا ہم تمہارا تاللو قائم کر دیں گے یہ نظریہ اسلام میں نہیں ہے ہاں کیوں حائل خالق و مخلوط میں کیوں حائل ہائے پردے ایران کلیسا کو کلیسا سے بھگا دو آپ خالق اور مخلوق کا ایک خاص تعلق ہے اس میں کوئی حجاب نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں والدین اولاد میں دوستوں میں حجاب کی شکل رکھتی ہے لیکن ایک انسان جو سچا عبادت گزار ہے اس کا اور اپنے اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے وہ ہر طرح اپنے گناہوں کو صاف صاف اللہ کے سامنے کہہ کے اپنے گناہوں کی معافی لے سکتا ہے تو تنہائی میں نقلی عبادت کو پسند کیا گیا ایک تو ریاکاری کا خطرہ نہیں ہے کہ ساری دیواریں ہیں اللہ ہی ہے اور اللہ کو دکھانا مطلوب ہے ریاکاری کا خطرہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ خوب خوشبو خضو کے ساتھ بہت خوشبو خضو کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے اپنی باتیں کر سکتا ہے مناجات کر سکتا ہے اپنی کوئی چیز مانگ سکتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے ایک اور بات ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی خشیت کو محبوض رکھتے ہوئے اگر کسی انسان کے آنسوں سے سے آنکھوں آنسو نکل آئے تو اللہ وہ بہت مقبول ہے حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ کو دو چیزیں بجھا سکتی ہیں دوزخ کی آگ کو دو چیزیں بجھا سکتی ہیں ایک سد کے دل سے ریاکاری سے بچتے ہوئے صدقہ دوزخ کو کر سکتا ہے اور دوسرا اللہ کی خشیت کو محبوب رکھتے ہوئے ندامت کے کے ساتھ آنکھوں سے گرنے والا وہ دو زخ کی کو بعض دفعہ انسان انسان سامنے رونا ایک حجاب محسوس ہوتا ہے جب تنہائی میں ہو تو خوب خوشی کو کر کے رو اور اللہ کو یہ رونا پسند ہے حدیث میں آتا ہے کسی کا دل اتنا اتنا اتنا سخت ہے سنگ دل ہے وہ کہ اسے رونا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے وہ رونے والے شکل بنا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی میں لگ جائے تب بھی اللہ بات کرتے تو یہاں پہلی تفسیر تو یہ الراکعون الساجدون میں صحابہ اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفلی عبادت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جیسے توبہ کرتے ہیں شکر بجا لاتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو نفلی عبادت میں بھی مصروف رہتے ہیں بعض بہت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی پابندی کے ساتھ فرائض ادا کر رہا ہوں تو میں تو ایک ہی ادبی ہوں فرائض جو ادا کر رہا ہوں فرائض میں میری کوتاہی نہیں ہے فرائض پابندی سے ادا کر رہا ہوں نوافل کی کیا ضرورت ہے یہ بھی دوستو انسانی دھوکہ ہوتا ہے یہ سنتیں اور نوافل انسان کے فرائض کی حفاظت کرتی ہے جو انسان نوافل اور سنتوں کا پابند ہوتا ہے تو وہ فرائض کا بطریق اکن پابند ہوتا ہے جب سنت اور نوافلوں کو چھوڑنے لگ جائے کہ میں فرض کا پابند ہوں تو نفل وغیرہ کیا کر لیں تو خطرہ ہے خطرہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے فرضوں میں بھی سستی ہونے لگ جائے گی تو نفل نماز بہت اچھی چیز ہے جب وقت مل جائے تو نوافل کی نماز تنہائی میں اللہ کے سامنے مناجات کرنا چاہیے تو دوستو یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں جی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا اس کو قرآن نے لام لہو کہا لاہو ولائب یہ لاہو ولائب ہے جنہوں نے اس کو لاہو ولائب سمجھا ہوگا اور جو اس دار المتحان کو قیمتی سمجھے کہ اس میں پانچ منٹ بھی قیمتی ہیں اور وہ ان کو قیمتی بنا لے تو اس کے لیے نہیں ہے بہت بڑا ذخیرے والی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے تو یہ جو یہاں وقت ملے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے کہ مجھے نماز پڑھنا بہت پسند ہے ہر بندے کو ایک خواہش ہوتا ہے نا بعض بندے آپ دیکھیں گے نفل نماز میں زیادہ وقت لگاتے ہیں بعض ایسے ہیں تلاوت میں زیادہ ہے ہے ذکر اذکار میں میں میں زیادہ زیادہ نفلی نفلی نماز عبادات ہیں ہیں جس جس کا دل کوئی حرج کی کی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پسندیدہ چیزیں ان سے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے نماز میں دل بہت زیادہ لگتا ہے اور مومن کی تو شان یہی ہے حدیث میں آتا ہے نا اس کا مسجد میں نماز میں ایسا دل لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی میں لگتا ہے اور مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو پھڑ پھر آنے لگتی ہے یہ نمازی آدمی مسجد سے باہر نکلے یا نماز نہ پڑھے تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے ہائے نماز رہ رہی ہے کہیں کسان ہو ہے یا بسر کا وقت لفظ انداز ہوتا ہے یا دین آ رہے ہیں یہ خوبی کی بات ہے اپنے اندر عادت ڈالنی چاہیے نفل نماز پڑھنے کی اس میں انسان کے فرائض کی حفاظت ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفل نماز میں مصروف رہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرض کیا اللہ کے رسول قد غفر اللہ ما تقدم آپ آپ معصوم ہیں ہیں ہیں امام الانبیاء جنت جنت کے سردار کی سفارش سے لوگ یعنی میں آپ آپ اتنی میں کیوں ہیں ہیں ہیں کہ لمبے لمبے اتنے سجدے اور قیام کرتے کی سوکھ جاتی نے فرمایا فلا شکورا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں اس سے علماء حدیث نے عجیب بات نکالی ہے کہ شکر کی جیسے بہت ساری اور قسمیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ شکر کی قسم وہ نماز کی حالت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف پایا ہے مصروف رکھا تو دوسری تفسیر اس رسی یہ ہے کہ صحابہ اِسرام رضی اللہ تعالیٰ رکوع سجدہ کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں باقی بات انشاءاللہ شاء اللہ